دسواں باب بعد از حدیبیہ تا رحلت شریف سلاطین کے نام دعوت اسلام حدیبیہ کے بعد ہر طرف امن و سکون کی فضا ہو گئی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام جہاں کی طرف نبی ہیں اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے چنانچہ آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف قاصدوں کے ذریعے خط روانہ فرمائے اس کا خلاصہ یہ ہے قاصد کا نام شہر بادشاہ رویہ و نتیجہ حضرت قلبی بیت المقدس حرکل اسلام کی حقانیت کا قائل ہوا مگر سلطنت کی لالچ میں کلمہ پڑھنے سے محروم رہا حضرت عبداللہ بن عزیفہ تیسفون کسرا خسر و پرویز خط کو پھاڑ ڈالا اس کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا حضرت عمر بن امیہ اقسوم اسحمہ نجاشی خط کی تفظیم کی اور اسلام قبول کر لیا حضرت حاتم بن ابی بلتا اسکندریہ مکوکس شاہ مصر خط کی تعظیم کی مگر مسلمان نہ ہوا قیمتی تحائف آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے حضرت علام بن حضری بحرین منظر بن ساوا خط کی تعظیم کی اور قوم کے اکثر افراد کے ساتھ اسلام قبول کیا حضرت عمر بن آس آمان جلندی کے دو بیٹے جسفر اور اب خط کی تعظیم کی دونوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت سلیت بن عمر یمامہ حوضہ بن علی خط کی تعظیم کی قاصد کا بھی احترام کیا مگر حکومت کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کی شرط رکھی جو منظور نہ فرمائی حضرت شجاع بن وحب دمشق حرس بن ابی شمر خاصانی مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اس وجہ سے غزوہ موتا اور غزوہ تبوک جیسے مورکے پیش آئے غزوہ خیبر اور اس کے اسباب محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا ایک قول یہ ہے کہ یہ سات ہجری کا واقعہ ہے خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا یہاں کے یہودی بڑے دولت مند مالدار اور جنگوں کے ماہر تھے انہوں نے یہاں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے آٹھ قلعے بڑے مشہور ہیں ان آٹھ قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے جنگ خندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے یہی اس جنگ کو بھڑکانے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے انہوں نے ہی مکہ کے کافروں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد کی تھی قصبۂ خندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم و غصے میں مبتلا کر دیا انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ شریف پر حملے کی سازشیں شروع کر دیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا علم ہوا تو سولہ سو صحابہ اکرام علیہ مرضوان کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے رات کے وقت آپ خیبر کی حدود میں داخل ہوئے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا خیبر میں ہونے والے معرکوں میں ترانوے یہودی قتل ہوئے جب کہ پندرہ صحابہ کرام علیہ مرضوان شہید ہوئے فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی جب غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رہواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا انہوں نے غلہ کو دو حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور یہودی اور یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو اس تقسیم پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے زمین و آسمان اس عدل کی وجہ سے قائم ہے خیبر کی فتح کے ساتھ دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے بعد مقامات پر جنگ ہوئی اور بعد علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہوئے امرات الق کی ادائیگی ادیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور تین دن تک مکہ شریف میں ٹھہریں گے ایک سال مکمل ہونے پر ماہ القادہ سن سات ہجری میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ پچھلے سال ہدیبیہ میں شریک تھے وہ سب چلیں شہید ہونے والوں کے سوا باقی تمام صحابہ نے یہ شہادت حاصل کی آپ دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہوئے ساٹھ اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ تھے جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہوئے تو بعد کفار قریب کے پہاڑوں پر چڑھے یہ منظر دیکھ رہے تھے آپس میں کہنے لگے یہ بھلا کیسے طواف کریں یہ بھلا کیسے طواف کریں گے ان کو تو بھوک اور بخار نے کمزور کر دیا ہے آپ نے حرم مکہ میں پہنچ کر چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا کندھا اور بازو کھول گیا اور آپ نے فرمایا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنے قوت کا اظہار کرے پھر آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ شروع کے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑاتے ہوئے چل کر طواف کیا یہ سنت آج بھی باقی ہے ہر طواف کرنے والا شروع کے تین پھیروں میں اسی پر عمل کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ مروہ کی سا فرمائی اور قربانی کے جا صحیح فرمائی اور قربانی کے جانور ذبح فرمائے تین دن تک آپ مکہ شریف میں تشریف فرما رہے اس کے بعد واپس سے مدینہ شریف تشریف لے گئے چونکہ یہ عمرہ ایک سال پہلے والے عمرے کی وجہ سے تھا اس لیے اسے عمرت القضاء کہتے ہیں غزوہ موتا کے اسباب موتا ملک شام میں ایک مقام ہے اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرا کے بادشاہ کیسر کے نام خط لکھا خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا راستے میں شر راستے میں شرحبیل بن عمر نے قاصد کو شہید کر دیا جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اس وقت آپ نے تین ہزار مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زیاد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انہیں اس فوج کا سلار بنایا ساتھ ارشاد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن راوہ امیر ہوں گے خضوہ موتا حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملی کہ خود کیسر روم ایک لاکھ فوج لے کر موجود ہے اس کے ساتھ مزید ایک لاکھ عیسائی عرب عرب میں بھی شریک ہو رہے ہیں حضرت زیاد نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں یا جنگ میں کود پڑیں حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے بلکہ ہمارا تو مقصود ہی شہادت ہے یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے عبداللہ نے سچ کہا پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا لشکر کو ترتیب دیا گیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گیا انسانی تاریخ کا عجیب موارک یہاں پیش آیا کہ تین ہزار جانبازوں بازوں کے مقابلے میں دو لاکھ کا لشکر تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زیادہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم پرچم اسلام کو اٹھا لیا یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا آکاش آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہی یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹیں انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ ایک لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف بارہ صحابہ اکرام علیہ و رضوان شہید ہوئے باقی سب صحیح سالم واپس آ گئے جبکہ دشمن کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا فتح مکہ کے اسباب ادیبیہ میں ہونے والے صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان دس سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو خزاں مسلمانوں سے مل گیا ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزان پر حملہ کر دیا بنو خزاں کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اس حملے میں بنو خزاں کے تیس لوگ قتل ہوئے بنو خزاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تین میں سے کوئی بات مان لو نمبر ایک مقتلون کی دیت ادا کرو نمبر دو یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کر دو نمبر تین یا پھر یہ اعلان کر دو کہ ہدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے نیا معاہدہ کرنے مدینہ شریف روانہ کر دیا مگر ان کی نہ سنی گئی مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدے کی تجدید کا اعلان کیا مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا انہوں نے مکہ جا کر ساری صورت حال سردرانے سرداران قریش کے سامنے رکھ دی انہوں نے پوچھا تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا ابو سفیان نے کہا نہیں تو کفار قریش کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہ ہوا نہ تو یہ صلح ہے کہ ہمیں اطمینان ہو نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے رسول خدا کا مکہ میں داخلہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک کی دس تاریخ کو کم و پیش دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے بعد قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی مکہ میں داخلے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا دو حصوں میں تقسیم فرمایا ایک حصے میں آپ خود موجود تھے جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں دے کر اسے دوسرے راستے سے مکہ میں داخلے کا حکم فرمایا مکہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ تھا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے آپ کے اس اعلان رحمت نشان سے ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا لیکن قریش کے بعد افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا جس سے تین مسلمان شہید ہوئے اور کم و پیش بارہ کافر بھی قتل ہوئے آپ نے جب دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں تو عرض کی گئی پہلے پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے آپ نے فرمایا رب کی تقدیر یہی ہے خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن گئے مگر آپ کی آجزی کا یہ عالم تھا کہ صورت فتح کی آیت تلاوت فرماتے اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنے کے پالان سے لگتا تھا آپ نے اونٹنی کو بٹھایا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑی اور دو رکت نماز ادا فرمائی رسول خدا کا کریمانہ برتاؤ اس کے بعد آپ نے حرم کعبہ میں دربار عام لگایا جس میں افواج اسلام کے ساتھ ہزاروں کافر بھی موجود تھے ان کافروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے راہ میں کانٹے بچھائے جس میں عطر پر نجاستیں ڈالی قاتلانہ حملے کیے آپ کے صحابہ کو شہید کیا مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا آپ پر بہتان لگائے اور گالیاں دیں الخرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو طرح طرح کی عزائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ایسا حسن سلوک کرنا اس کی مثال نہیں ملتی فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حرم کعبہ کے احکامات بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے حرم میں جنگ اور لڑائی کو حرام فرمایا اس موقع پر آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا آپ نے مکہ کے اطراف میں موجود دوسرے بت بھی ختم کروا دیے قضبۂ حنین فتح مکہ سے اسلام کا حق ہونا پورے عرب میں ظاہر ہو گیا یوں کئی قبائل اسلام قبول کرنے لگے مگر اس خبر کے بعد قبیلہ بنو حزن کے لوگ دیگر چاند چھوٹے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے یہ نیت سے نکل پڑے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ بارہ ہزار فوج لے کر روانہ ہوئے مکہ اور طائف کے درمیان میں حنین نامی جگہ پر اسلامی لشکروں اسلامی لشکر کا کافروں سے سامنا ہوا شروع میں مسلمانوں نے خوب ہاتھ دکھائے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی مگر ان کی وہ فوج جو ہاتھ لگائے ہوئے تھی اس نے جب حملہ کیا تو اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی بالآخر مسلمان غالب ہوئے اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیروں ڈھیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کے بعد اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا محاصرہ دو ہفتے سے زائد جاری رہا مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ثقیف ہے یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دعائے نبی کی رحم بر دعائے نبی کی برکت سے نو ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی درخواست پر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا آپ نے دو ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے غزوہ تبوک ہجرت کے نویں سال ماہ رجب میں غزوہ تبوک کا معرکہ پیش آیا مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام تبوک ہے اسے حبیش الاسرات تنگ و دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عرب عیسائیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم فرمایا اس وقت پورے حجاز میں شدید قحط تھا سخت گرمی تھی اور گھر سے نکلنا مشکل تھا یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابو بکر نے گھر کا پورا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے گھر کا آدھا سامان لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا جبکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے خصوصی تعاون فرمایا آپ تیس ہزار کا لشکر لے کر تبو روانہ ہوئے تبوک پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں تھا پھر معلوم ہوا کہ جاسوسوں نے کیسر کو جب لشکر اسلام کی شان و شوکت اور تعداد کا بتایا تو حیبت اور روب کی وجہ سے وہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس دن تک تبوک میں قیام فرما کر مدینہ واپس تشریف لائے تبوک اور قریب کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہو گیا صدیق اکبر بطور امیر حج خزبہ تبوک سے واپسی کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے نویں سال ذوالقادہ کے مہینے میں تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہما کو معلم مقرر فرمایا آپ نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے بیس اونٹ بھی بھیجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منا میں خطبہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی چالیس آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکے گا چار مہینے کے بعد کفار و مشرقین کے لیے آمان ختم کر دی جائے گی حضرت ابو حریرہ اور دوسرے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس قدر زور زور سے اعلان کیا کہ ان کا گلا بیٹھ گیا ان اعلانات ان اعلانات کے بعد لوگ فوج در فوج آ کر مسلمان ہونے لگے مفود کی آمد نو ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے وفود عربی میں وفد کی جمع ہے وفد ایک سے زائد افراد کے گروہ کو کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے ہر طرف مبلغین کو بھیجا کرتے تھے ان میں سے بعد تو مبلغین کے سامنے دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے لیکن بعد قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر جمال نبوت کی زیارت کریں اور اپنے اسلام کا اظہار کریں اس لیے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ شریف آتے اور خود بانی اسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور پھر واپس اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر انہیں بھی مسلمان کرتے اس طرح کے وفود مختلف زمانوں میں مدینہ شریف آتے رہے مگر فتح مکہ کے بعد تو گویا سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج بج اٹھا کثرت سے وفود آنے کی وجہ بہت سے قبائل پہلے ہی اسلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے تھے مگر قریش کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اب اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے مقدس پیغام نے ہر ایک کے دل پر سکہ بٹھا دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام کی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے اب پروانوں کی طرح شم رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے لگے سچے نبی کی تعلیمات اور کردار سے متاثر ہو کر یہ لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں دور دراز سے وفود کی صورت میں حاضر ہوتے اور اپنی خوشی سے قبولیت اسلام کی سعادت پا کر شرف صحابیات کا تاج سر پر سجا کر ہمیشہ کی سعادتیں اپنے مقدر میں لکھواتے فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں تو اتنی کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی سن صنعت الوفود یعنی وفود وفود کے آنے کا سال پڑ گیا ایک قول کے مطابق اس سال تقریباً ساٹھ وفود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ قبائل سے آنے والے وفود کے استقبال اور ان سے ملاقات کے لیے خاص اہتمام فرماتے ہر وفد کے آنے پر آپ نہایت عمدہ کپڑے زیب تن فرما کر تشریف لاتے ان سے ملاقات ان سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے پھر ہر ایک وفد سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے ان کی مہمان نوازی کا خاص خیال فرماتے اور ہر وفد کو تحائف بھی عطا فرماتے وفد کندہ ان وفود میں سے ایک وفد گندہ تھا یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے اس قبیلے کے ستر یا اسی افراد بہت سج دھج کے مدینہ آئے بالوں میں کنگھی ریشم کے جبے پہنے جسم پر ہتھیار سجائے یہ مدینہ شریف کی آبادی میں داخل ہوئے جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے سب نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پھر تم نے ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے یہ سنتے ہی ان لوگوں نے ریشمی جبوں کو جسموں سے اتار دیا اور ریشم کے بقیہ ٹکڑے بھی لباسوں سے پھاڑ کر جدا کر ڈالے وفد فزارہ ان میں سے ایک وفد فزارہ تھا یہ بیس افراد کا وفد تھا یہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے اب فکر و فاقہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے آپ کرم فرمائیں اور بارش کی دعا فرمائیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن ممبر پر دعا فرما دی فوراً بارش برسنے لگی اور ایک ہفتے تک جاری رہی دوسرے جمعہ کو جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی کثرت کی وجہ سے مویشی ہلاک ہونے لگے بال بچے بھوک سے بیقرار ہونے لگے اور تمام راستے بند ہو گئے دعا فرمائیں کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں پر نہ برسے آپ نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ سے کٹ گیا یوں آٹھ دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا وفد قبیلہ سعد بن بکر ان میں سے ایک وفد قبیلہ سعد بن بکر کے سردار حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا یہ سرخ و سفید رنگت اور لمبے بالوں کے مالک ہونے کے ساتھ بڑے خوبصورت آدمی تھے یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے عبد المطلب کے بیٹے میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور سوالات میں سختی کروں گا آپ مجھ سے ناراض مت ہو جائیے گا آپ نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو پھر اس طرح سے مکالمہ ہوا زمام بن سلبہ آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں زمام بن سلبہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز روزہ اور حاج و زکوٰۃ اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے آپ نے فرمایا ہاں زمام آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں زمام بن سلبہ ہوں میری قوم نے مجھ مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں پھر یہ اپنے وطن پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے پہلے بتوں کی مذمت بیان کی پھر اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر ڈالا اپنے قبیلے میں مسجد بنا لی اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے پکے مسلمان بن گئے اور بھی کئی وفد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے الوداعی حج حجت الوداع ہجرت کے دسویں سال ہجرت کے دسویں سال کا سب سے اہم واقعہ حجت الوداع ہے یہ آپ کا آخری حج تھا لوگوں نے آپ کو پورا حج کرتے ہوئے دیکھا ذو ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ خطبہ الوداع ارشاد فرمایا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا اعلان فرماتے ہی مختلف علاقوں سے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پروان شمع رسالت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے دنیا سے ظاہر دنیا سے ظاہرانہ پردہ فرمانے کا اشارہ بھی آپ نے اس حج میں دے دیا چنانچہ جمعرات کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں آپ ذوالقادہ کے آپ ذوال کے آخری جمعرات کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کا مکات ہے وہاں پہنچ کر احرام باندھا اور چار ذوالحجہ کو مکہ شریف میں داخل ہوئے طواف فرمایا مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائے صفا مروہ کی صحیح فرمائی آٹھ ذوالحجہ کو منا تشریف لے گئے پھر نو تاریخ کو رفات گئے یہاں آپ نے کمبل کے ایک خیمے میں قیام فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی کسوا پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکامات کا اعلان فرمایا اور زمانہ جہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا الوداعی خطبہ آپ کے اس خطبے کے چاند ارشادات یہ ہیں تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوا کے سباب سے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں اے لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھائی بھی راضی ہو اور خوشی سے دے اے لوگوں خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارا یہ مہینہ تمہارا یہ شہر محترم ہے اے لوگوں خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتی پھر فرمایا تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے خدا کا حکم پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا اے اے تو گواہ رہنا اس کے بعد وہی کے ذریعے دین مکمل ہونے کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی الوداعی خطبے کی بہاریں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کمال بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنے کے کھجاوے پر تشریف فرما تھے یہ آپ کی کمال سادگی کی شان تھی آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہری اور روشن باپ ہے اس خطبے میں انسانی حقوق بالخصوص حقوق نسواں غلاموں کے حقوق جان مال عزت آبرو کی حفاظت معاشی اصلاحات وراثت کے مسائل قرض و مقروض سے متعلق احکامات سیاست اور اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تھا اس خطبے میں اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے موئے مبارک کی تقسیم عرفات کے ساتھ ساتھ منا میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام بیان فرمائے پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے قربانی کے سو اونٹوں میں سے کچھ کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمایا اور باقی حضرت علی کو نہر کرنے کا حکم فرمایا قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال اتروائے ان بالوں کا کچھ حصہ حضرت ابو تعالیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرمانے کا حکم فرمایا پھر آپ زم زم کے کنویں پر تشریف لائے اور زم زم نوش فرمایا اور طواف ادوہ کر کے مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے مرض وفات اور رحلت شریف ہجرت کے گیارہویں سال بیس یا بائیس سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن طلبکی رات کو تشریف لے گئے وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی آپ تمام ازواج متحرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مسلح پر نماز پڑھائیں چنانچہ سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواق کی خواہش ہے انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی آپ نے مسواک فرمائی پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی مشہور کول کے مطابق بارہ ربیع الاول ہجرت کے گیارہویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ کے وسال ظاہر سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تجزیہ و تکفین کی خدمت انجام دی آپ کا جنازہ مبارک حجرہ شریف کے اندر ہی رہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و السلام پڑھا اور پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا پھر بچے گئے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا پھر غلام گئے انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ السلام پڑھا کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی شروع میں صحابہ اکرام علیہ رضوان میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے حضرت ابو تالیٰ انصاری نے بغلی قبر شریف تیار کی حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا